ہم نے مقرر فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں اب جو اس عہد و پیما کے بعد تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ہے پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لانت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ کلام کو اس جگہ سے بدل ڈالتے ہیں جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ان کی ایک ایک خیانت پر تمہیں اے نبی اطلاع ملتی ہی رہے گی ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں بس تم انہیں معاف کرتے جاؤ اور درگزر کرتے جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیما لیا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی اور جو کچھ یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں سب جتا دیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور ان کے بارہ سرداروں کی وضاحت گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کو عہد و پیمان کی وفاداری کا حق پر مستقیب رہنے کا اور عدل کی شہادت دینے کا حکم دیا تھا ساتھ ہی اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کو یاد دلایا تھا تو اب ان آیتوں میں ان سے پہلے کے اہل کتاب سے عہد و میساک جو لیا تھا اس کی حقیقت و کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں پھر جب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیما کو توڑ ڈالے تو ان کا کیا حشر ہوا اسے بیان فرما کر گویا مسلمانوں کو عہد شکنی سے روکتے ہیں ان کے بارہ سردار تھے یعنی بارہ قبیلوں کے بارہ چودھری تھے جو ان سے ان کی بیعت کو پورا کراتے تھے کہ یہ اللہ اور رسول کے تابع فرمان رہیں اور کتاب اللہ کی اتباع کرتے رہیں موسا علیہ السلام جب سرکشوں سے لڑنے کے لیے گئے تب ہر قبیلے میں سے ایک ایک سردار منتخب کر گئے تھے روبیل قبیلے کا سردار شامون ابن رقون تھا اور شمعونیوں کا چودھری شافاط ابن حرا اور یہودا کا کالب ابن وفنا اور اتین کا میخائیل ابن یوسف اور افرائیم کا یوشا ابن نون اور بنیامین کے قبیلے کا چودھری فلطم ابن دفون اور زبولون کا جدی ابن شورا اور منشا کا جدی ابن موسا اور دان کا خملائیل بن حمل اور اشار کا ساتور نفسالی کا بحر اور یساخر کا لائل تورات کے چوتھے جز میں بنو اسرائیل کی قبیلوں کے سرداروں کے نام مذکور ہیں جو ان ناموں سے قدرے مختلف ہیں واللہ اعلم موجودہ تورات کے نام یہ ہیں بنو روبیل پر یسور ابن سادون بنی شمعون پر شموال ابن سورشکی بنو یحوزہ پر حشون ابن عامیہ زیب بنو یاسخر پر شال ابن سعون بنو زبولون پر الیاب ابن حالوب بنو افرائیم پر منشا ابن عام نہور بنو منشا پر حملہ یائیل بنو بنیامین پر ابیدن بنو دان پر جعیذر بنو اشار پر نحائل بنو کان پر سیف ابنی دعویل بنو نفتالی پر اخبرع یہ یاد رہے کہ لیلت العقبہ میں جب رسول اللہ نے انصار سے بیعت لی اس وقت ان کے سردار بھی بارہ رہی تھے تین قبیلِ اوس کے اسید ابن حدیر سعد ابن خیثمہ اور رفاع ابن عبد المنظر رضی اللہ عنہم بعض روایتوں میں ان کی بجائے ابو الحیثم ابن تیحان رضی اللہ عنہ کا نام ہے اور نو سردار قبیلِ خزرج کے تھے ابو امامہ اسعد ابن زرارہ سعد بن ربیع عبداللہ ابن رواحہ رافع ابن مالک ابن عجلان برا بن معرور عبادہ بن صامد سعد ابن عبادہ عبداللہ ابن عمر ابن حرام منذر ابن عمر ابن حنیش رضی اللہ عنہم انہی سرداروں نے اپنی اپنی قوم کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور ماننے کی بیعت کی بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے جابر بن ثمورا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لوگوں کا کام چلتا رہے گا جب تک کہ ان کے والی بارہ شخص نہ ہو لیں پھر ایک لفظ رسول اللہ نے فرمایا لیکن میں نہ سن سکا تو میں نے دوسروں سے پوچھا کہ رسول اللہ نے اب کون سا لفظ فرمایا انہوں نے جواب دیا وہ سب قریشی ہوں گے صحیح مسلم میں یہی لفظ ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بارہ خلیفہ صالح نیک بخت ہوں گے جو حق کو قائم کریں گے اور لوگوں میں عدل کریں گے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سب پے در پہ اکے دیگرے دیگر ہوں بس چار خلفاء تو پے در پہ ہوئے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم جن کی خلافت بطریق نبوت رہی انہیں بارہ میں سے پانچویں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ہیں بنو عباس میں سے بھی بعض اسی طرح کے خلیفہ ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے پہلے ان بارہ کی تعداد پوری ہونی ضروری ہے اور انہی میں سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی بشارت احادیث میں آ چکی ہے ان کا نام رسول اللہ کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام رسول اللہ کے والد کا ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے حالانکہ اس سے پہلے وہ ظلم و جبر سے پر ہوگی لیکن اس سے شیعوں کا امام منتظر مراد نہیں اس کی تو در اصل کوئی حقیقت ہی نہیں نہ سرے سے اس کا کوئی وجود ہے بلکہ یہ تو صرف شیعہ کی وہم پرستی اور ان کا تخیل ہے نہ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اس نہ عشریہ کے ائمہ مراد ہیں اس حدیث کو ان ائمہ پر محمول کرنا بھی شیعوں کے اس فرقے کی بناوٹ ہے جو ان کی کم عقلی اور جہالت کا کرشمہ ہے تورات میں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ ہی مرقوم ہے کہ ان کی نسل میں بارہ بڑے شخص ہوں گے اس سے مراد بھی یہی مسلمانوں کے بارہ قریشی بادشاہ ہیں لیکن جو یہودی مسلمان ہوئے تھے اور تھے وہ اپنے اسلام میں کچے ساتھ ہی جاہل بھی تھے انہوں نے شیعوں کے کان میں کہیں یہ سور پھونک دیا اور وہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے مراد ان شیعوں کے بارہ امام ہیں ورنہ احادیث اس کے صاف خلاف موجود ہیں اب اس عہد و پیما کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے لیا تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے رہیں زکوٰۃ دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تصدیق کریں ان کی نصرت و اعانت کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ رہے گی ان کے گناہ معاف ہوں گے اور یہ جنتیوں میں داخل کیے جائیں گے مقصود حاصل ہوگا اور خوف زائل ہوگا لیکن اگر وہ اس عہد و پیما کے بعد بھی پھر گئے اور اسے ان سنا کر دیا تو یقیناً وہ حق سے دور ہو جائیں گے بھٹک اور بہک جائیں گے چنانچہ یہی ہوا کہ انہوں نے میساک توڑ دیا وعدہ خلافی کی تو ان پر لانت رب تعالیٰ نازل ہوئی ہدایت سے دور ہو گئے دل کے سخت ہو گئے واض و پند سے مستفید نہ ہو سکے سمجھ بگڑ گئی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ہیر پھیر کرنے لگے باطل تعویلیں گھڑنے لگے جو مراد حقیقی تھی اس سے کلام اللہ کو پھیر کر اور ہی مطلب سمجھنے سمجھانے لگے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ وہ مسائل بیان کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نہ تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس سے بے عمل ہی نہیں بلکہ بے رغبت ہو گئے دین کی اصل جب ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی پھر فروعی عمل کیسے قبول ہوتے عمل چھوٹ جانے کی وجہ سے نہ دل ٹھیک رہے نہ فطرت اچھی رہی نہ خلوص و اخلاص رہا غداری اور مکاری اپنا شیوا بنا لیا نت نئے جال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنتے رہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان یہودیوں سے چشم پوشی کیجئے یہی معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہے جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو تجھ سے اللہ کے فرمان کے خلاف کرے تو اس سے حکم اللہ کی بجاوری کے ماتحت کر اس میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ ممکن ہے ان کے دل کھینچ آئیں ہدایت نصیب ہو جائے اور حق کی طرف آ جائیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں یعنی دوسروں کی بدسلوکی سے چشم پوشی کر کے خود نیک سلوک رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درگزر کرنے کا حکم جہاد کی آیت سے منسوخ ہے پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نصرانیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا کہ جو رسول آئے گا یہ اس پر ایمان لائیں گے اس کی مدد کریں گے اور اس کی باتیں مانیں گے لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح بد عہدی کی جس کی سزا میں ہم نے ان میں آپس میں عداوت ڈال دی جو قیامت تک جاری رہے گی ان میں فرقے فرقے بن گئے جو ایک دوسرے کو کافر ملعون کہتے ہیں اور اپنے عبادت خانوں میں بھی نہیں آنے دیتے ملکیہ فرقہ یعقوبیہ فرقے کو یعقوبیہ ملکیہ کو کھلے بندوں کافر کہتے ہیں اسی طرح دوسرے تمام فرقے انہیں ان کے اعمال کی پوری تمبی قریب ہوگی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو بھلا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے تہمتیں لگائی ہیں اللہ کی بیوی اور اولاد قائم کی ہے یہ قیامت کے دن بری طرح پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا ہیں اور اسمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کفون عہد ہیں یعنی بے نیاز ہیں نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی بھی اللہ کے برابر اور ہمسر نہیں